دنیا و آخرت میں عافیت آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عافیت عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی بھلائی عافیت عطا فرمائیے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے یہ دعا قرآن کریم میں مذکور ہے البتہ وہاں اللہ کی بجائے ربنا کے الفاظ ہیں حضرت قطادہ اور دیگر کچھ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک اس دعا میں حاسانہ سے مراد عافیت ہے